حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاز کے کے ایک کھیت پاس سے گزرے ان میں سے کچھ کچھ لوگ اترے اور اور اس میں سے کھا لیا دوسروں نے نہ کھایا ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا اور دوسرے جنہوں نے پیاز کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی صحیح مسلم حدیش نمبر ایک ہزار دو سو ستاون